محمد بن ابراہیم بن دینار ابو عبداللہ جہنی نے بیان کیا ان سے ابن ابی زاب نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو رضی اللہ عنہ بہت احادیث بیان کرتا ہے حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ جاتا اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے ہی چاٹ لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو آٹھ